اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں نمبر ایک جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہے اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی یہ جو علامات ہیں یہ جو سمٹمز ہیں سائنز ہیں یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ شکو کو شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سر میں درد ہے جادو ہے آنکھ میں درد ہے جادو ہے چکر آ رہے ہیں جادو ہے اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو کوئی اور تکلیف ہو تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں نمبر ایک اچانک نمبر دو بہت زیادہ نمبر تین ہمیشہ اچانک یہ علامات ظاہر ہو جائیں بندہ ابھی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی اچانک نمبر ایک نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے اگر خواب دیکھتے ہیں خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے کالی بلی رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے یا جانور دیکھ یا اونٹ دیکھ رہا ہے یا سانپ دیکھ رہا ہے تو کثرت سے اچانک ہو کثرت سے ہو نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ دوسری بات جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں اور لمبی سے لسٹ پچیس کے قریب جو علامات بیان کی ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر تو یہ جان لیں کہ وہ جادوگر ہے نمبر نمبر تین جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے جادو کو راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے اور یہ معروف و مشہور ان کو سب جانتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے اچھے انسان تھے اچھے لوگ تھے اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا صالح نیک بزرگ اور عابد بننے کے لیے لیکن شیقین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے اور یاد رکھے دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں جس نے جادو کیا وہ کافر ہے چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا اس کے اینڈ میں ہوتا ہے اس لیے انسان انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا اس کے خاتمے پہ ہے ان امان بال خواتین تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے نمبر چار میں نے قرین کی بات کی تھی ہم ذات کی بات کی تھی میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں اور عربی میں لفظ ہے قرین اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے جادو سے ہے دوسرا قرین بھی ہے جو فرشتہ ہے اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارا درد اس کا تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق ہے شیطان سے قرین سے جو انسان جو انسان کا دوسرا رخ ہے یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے وہ خود انسان خود ہے جو آپ جانتے وہ وہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے تو اس کے متعلق میں نے بات کی اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں اور ایک طریقہ میں نے بیان کیا تو ان مختلف طریقوں میں سے اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کا لال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا ہر کسی نہیں کر سکتا اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس باقی جتنے بھی انسان ہیں صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اندر یہ شر یہ شیطان یا قرین موجود ہے تو قرین جو شیطان ہے جو شر وہ موجود ہے یاد رکھیں ہر انسان کے اندر مسلم ہو یا کافر ہو صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا جو شیطان تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا کریم کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قابو کر لیتے ہرگز نہیں اچھا جس کو قابو کرتے وہ کیا ہے جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے وہ کہتے ہیں میں تمہارا کریم ہوں اور وہ سب سے دیکھیں شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں یاد رکھیں انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں انسان مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا پانچویں نمبر پہ میں نے جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں میں نے دس بیان کیے صرف دس نہیں ہے یاد رکھیں یہ بہت زیادہ ہے ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ دس ہے طریقے بہت زیادہ ہیں کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے لیکن جو زیادہ مشہور ہیں جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہے جادوگروں کے ہاں وہ یہ دست ہے جو میں نے بیان کیا چھٹے نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں یا جادو کی نشانیوں میں میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے دھاگا استعمال کیا ہے صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے کچھ بھی استعمال کرے تو وہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہیں دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں ریشم کا کپڑا لے کے آؤ آپ کو ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے اور اس کو رکھ اس کو کو ماپتے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے عبادت کرنا چاہتا ہے زاہد بننا چاہتا ہے دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ جادوگر بن جاتا ہے اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا ایک جادوگر کی کہانی اس کی زبانی جو حافظ و قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا اور پھر اس نے توبہ کی ہے بہرحال نمبر آٹھ بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں اس کی کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہو ہم کیسے اس کو سچ مان لیں پہلی بات یہ ہے یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں جیسے کہ جادو کی تعریف ہے جادو کی قسمیں ہیں یہ سارے کے سارے جو آپ کو احسن و جماعت کے علماء کی کتابوں مل جائیں گے آپ کو رہ گئی بات جادو کی باریک بھی جادوگر جادو کیسے کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جادوگروں سے ہمیں پتا چلا ہے اور جن جادوگر سے پتا چلے دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں اور جو خود تجربے کار ہو جو ایک راستے پہ چلتا ہو وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اس سے بہترین تجربہ ہو تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور ان کو سزا دی ہے تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہیں پہ رکھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے جن جادوگر نے توبہ کی وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہم اس ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات کو شک کرتے ہو تعجب کی بات ہے کہ نہیں آج کے دس کی طرف آتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتے ہیں اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر نمبر ایک جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کے غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتے جس پر جادو ہو عام طور پہ ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا کاہن کون ہے جادوگر کون ہے اور کیا فرق ہے دونوں میں برحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس آپ غور کریں اگر السلام کہے گا تو مکمل سلام کہے گا جلدی میں سام غور کرے اور اگر وہ پورا بھی بازار کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس گھر سے آئے ہیں سب سے پہلے اور یہ جادوگر کی نشانی سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے غیب سے ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے نمبر دو جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے اب جادوگروں سے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ سوال ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں نمبر ایک ہو سکتے یہ شخص جھوٹ بولے اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھے جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ کیوں جانتے ہیں کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گئے اچھا باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو یہ دوسری وجہ ہے دیکھیں انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو یہ تو ماں ہی جانتی ہے تو علم یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت سے جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے آپ کی گوشت آپ کی جسامت یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے تیسری وجہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہوتا ہے اب تیسرا طریقہ تیسرا سٹیپ جب ماں کا نام اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے اب حروف دیکھتے ہیں حرف جو ہے اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف لیٹرز حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ میم تو میم کو نکال لیتے ہیں اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے دال دال کو نکال لیتے ہیں اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے یہاں مشکل آ جاتی ہے کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہیں ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے آج جمعے کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ کچھ ملتا ہے ملتا ہے کچھ جمعے کے دن میں میم میم کو لے لیتے ہیں اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سب اب محمد اور سب میں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے فجر ظہر اصر مغرب عشاء کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے مغرب نیم ملتا ہے صحیح مغرب تو وقت کو دیکھتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ برحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا ہے مہینے کے حروف دیکھتے ہیں الغر جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے یہ حروف کے اعتبار کیوں ہے حروف کے اعتبار یاد رکھیں حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں ہوا سے تعلق ہے یا ترابی ہیں مٹی مٹی سے تعلق ہے یا ناری ہیں آگ سے تعلق ہے یا ماں ہے پانی سے تعلق ہے کتنی ہے چار اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے چار ہے یا ہوا ہے یا مٹی ہے یا آگ ہے یا پانی ہے معروف جو ہے انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں اور یہ جو حروف ہیں ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ناری کون سے بہتر جانتے ہیں اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے اچھا اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے ہوائی مثال کے طور پہ تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے کیونکہ اگلا اسٹیپ ہے اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے کیسے کرتے اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری کون سے ہیں چاروں میں سے مثال جو اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے زندہ کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو اور اس کو جو عمل آگے بینک عمل کیسے ہوتا ہے وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا اور جب تک یہ کبوتر زندہ اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے ہوتا ہے اثر لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اس کا نام اس کا ہر ترابی نکلا ہے مٹی سے تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں تاویز کو عمل کو اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی مائی جو ہے پانی کے تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں اس کو پانی کے اندر اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا یہی پانی والا تھا کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنواں کی تہ میں موجود تھا اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے کہ مائع حروف ہیں پانی والے جو اللہ ہے جادوگروں کی اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو مسلسل گرمی ہو یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں اور یا اسے جلا دیتے ہیں یہ سب سے مشکل ہے جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں چوتھا سٹیپ یہ تو جاننے کے حروف کون سے ہیں وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے اور اسے کہتے معاملہ یہ ہے حرف ایسے ایسے ہیں اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں دیکھیں وہ جو سردار جن ہے شیطان ہے وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے جاؤ اور اپنی ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو ابھی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر کو کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے یا کالی مرغی چاہیے یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کیونکہ ذبح ہونا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہیں نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا یہ اپنی زبان دانت کے ساتھ اسے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان اللہ کا نام لے سکتا ہے آپ ابھی کچھ چیز اپنے منہ میں پین منہ میں رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر کہہ سکتا ہے کوئی مائک کلال پڑھ کے دکھا بسم اللہ اکبر جب تک دان اوپر نیچے نہیں ہوتے زبان حرکت نہیں کرتی آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا دل میں نہیں پڑھ پڑھا جاتا یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جان اور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے نیت سے نہیں یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں جو خون نکلتا ہے جانور سے اگرچہ جانور حلال ہے یہ بہتا ہوا خون نجس ہے ناپاک ہے وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کامل لکھتے رہتے ہیں تو بکرے میں اور جانور دو فائدے ہیں جادوگر کو دگنے فائدے ہیں اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا شرک ہے شیطان خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو اتنی بڑی داڑھی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو تو اپنے اپنے ہر میں <clears throat> نمبر پانچ پانچ کا اسٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر وہ لے کے آؤ اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال ناف کے نیچے والے بال شرم کے ارد گرد والے بال ترتیب یہ ہے نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال نمبر دو آستین والے بال نمبر تین سر کے بال نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بال ہوتے دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے جو پسینے ہو رہے ہیں اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر نمبر دو چڈھا یہ جو شلوار ہے نمبر نمبر دو بنیاد ہے نمبر تین شلوار ہے نمبر چار قمیض ہے یا سوب ہے اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے نمبر پانچ ٹوپی ہے رومال ہے کوئی بھی چیز ہو الغرض اگر نہ ملے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے وہ مٹی لا کے دو یعنی الغرض کے اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے وہ لے کے آؤ ہم ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا یا بیڈ کو ہاتھ لگا بیڈ بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے اور یہاں پہ اگر کارپیٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چالا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ مٹی تو آسان ہے وہ چلتا گیا مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا مٹی اٹھا کے جیبیں ڈال لی کسی نے دیکھا اور نمبر آٹھ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے میں بتاتا نہیں <laughs> یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے اچھا وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے جادوگر کیا کر رہے چھٹا اسٹیپ نمبر چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ چیز کو لے لیتا ہے بال ہے مثال کے طور پر بال کو لے لیتا ہے اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو گرہ دے دیتا ہے اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے تو ان کو بھی گرہ دینا چاہیے اگر چھوٹے ہیں تو گرا نہیں دیتا ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ملا دیتا ہے اکٹھے اور پھر ان بالوں کو ایک تعویز میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے لکھی ہے اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیجیے ناخن ہے کچھ بھی ہے یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے پورا انڈر بھی نہیں لیتا وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے چھوٹا سا تویز میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے نمبر سات اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے اس کے حروف جو ہیں اگر ہوائی ہے تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ یا چڑیا لے کے آؤ تتر لے کے آؤ کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دیر اڑتی رہے اب مرغی لے کے آئے مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مرغی کا اور کام ہے اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کبوتر لے کے آتا ہے یہ طویل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں دیکھیں سی دیتے ہیں یہ نہیں کہ باندھ دیتے باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے قبرستان میں جا کے دفن کر دو اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے ہم خود جائیں گے آپ کی مرضی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی جاؤ ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے جو کسی کی خوشی جسے جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی جادو کے لیے آیا ہے تو اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں اور کون ہے جو قبروں کو کھود کی تویز نکالتا ہے کوئی کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکال سکتے تو آپ کو اجازت دیتے ہیں کوئی آپ کو ہرگز نہیں اور ایک عورت کا قصہ ہے اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے سوڈان کی عورت تھی اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے اس نے کعبے کو نہیں دیکھا پتہ حقیقت ہے دو مرتبہ حج کیا ہے طواف بھی کیا کعبہ نظر نہیں اسے نعوذ باللہ وہ روتی واپس گئی اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی اللہ تعالیٰ ناراض اس کی وجہ سے تمہیں قبر نظر نہیں آیا پھر اس نے اعتراف کیا ہے اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا عورت کو دفن کیا جادو کے ساتھ دفن ہو گیا تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دے کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے بہرحال یہ تو ایک طرف ہے دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے ایک جن تو اب اس طرف آ گیا اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور اور سردار شیطان کا کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو شیطان کو باندھ لو اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے عمل کر رہا ہے تو وہ شیطان بندھا ہے اور وہ شیطان یہ جا کے اثر کرتا ہے یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کا جو میں نے بیان کیا دوسری طرف سے وہ جن کو بیچتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے جا کے اس کے حالات دے کے آؤ اس کی کیا حالت ہے تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو اگر وہ نیک ہے پرہیزگار ہے نمازی ہے کیسا شخص ہے اس گھر کے اندر کیا ماحول ہے ایمانی ماحول ہے شیطانی ماحول ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور جادوگر کہتا ہے جسے توبہ کی ہے جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتے ہیں ہمارے لیے اس پہ ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا تکلیف پہنچتی ہے اور آسانی ہمیں اس ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہے گھر میں تصویریں ہیں <coughs> یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں جادوگر کے رائے جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے وہ کیسے وہ کہتے ہیں شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا شدید خوشی کی حالت شدید غمی کی حالت شدید غصے کی حالت یہ تین معروف حالتیں ہیں اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں ماحول دیکھ کے آپ کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں مزاح پروگرام میں کوئی وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا جادو کی آسانی میں اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے فرشتے نہیں جاتے اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو پہرا دیتے ہوں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے شیطان کہتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے لیکن وہ قسم کھا کے کہتے ہیں ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا بسم الرود ابراہم ابراہ میں سی تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے کچھ پڑھتے ہیں لوگ اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے عبادات بھاری ہو جاتی ہے ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا تو ماحول کو دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں اس اس کی شدت اس پر محنت ڈپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر اس گھر کے ماحول کے اوپر یہ جادو ہے اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا اسے گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا اسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اب عمل ہو گیا ایک طرف سے اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں کیا ہے اب اس کے لیے آسانی میں داخل ہو جاتا ہے جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویز اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے اڑ جائے نکل جائے یا علاج کے ذریعے سے جو علاج ہم بہن گے اگلے دروس میں انشاءاللہ اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے اب جادو کیا ہے جادو کی ایکویشن کیا ہے <laughs> جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان جادو کا عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز کوئی اثر بال ہیں ناخن ہے کوئی چیز ہے شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز نمبر دو نجاست چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو نمبر تین قرآن مجید کی آیات نمبر چار تعویز پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑے کوئی بھی چیز جس پہ یہ چیزیں لکھے جائیں نمبر پانچ گرہ لگانا اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ یہ جادو کا عمل ہے اور شیطان دو قسم کے ہیں ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے دوسرا انسان قافلا قریم ولما تلا و فوقبا دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں تو جادو کی اکویشن کیا ہے جادو کا عمل پلس شیطان اس تفصیل کے ساتھ کیا ہے تعویز کی حقیقت کیا ہے یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان رقا و تمائم و تیولا شرک کہ بعض جھاڑ پھونک تعویز اور تی والا شرک تی والا خاص جادو ہوتا ہے خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے ستی والا کہتے ہیں عربی زبان میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے ستی والا کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں رقیہ جھاڑ پھونک شرکی جھاڑ پھوک تعویز اور تی والا جو عمل جادو کا عمل چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے جائز نہیں ہے تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جاننا تعویذ کی دو قسمیں ایک وہ تعویذ جو قرآن جی سے لکھا جاتا ہے دوسرا وہ تعویذ جو قرآن جی سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا ہو پھر بھی جائز نہیں ہے اس کی وجہ نمبر ایک قرآن مجید کی بےحمتی ہوتی ہے آپ نے قرآن جی لٹکایا ہوا ہے حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے اب اسے اتار نہیں سکتے ہیں جمع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے تو قرآن مجید کی بےرمتی ہوتی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں تدبر میں عمل کرنے میں کتاب ان مبارکن لئے دبر آیا تھے الطا فرماتے کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک کتاب ہے کیوں لیا دب آیات آیا علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالی کی آیتوں کی اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا عمل کریں گے تو برکت ہے نہیں تو برکت نہیں ہے تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاح سے لکھا ہے تو پھر جادوگر بھی اب وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اب آتے ہیں تویز کی ایک خاص قسم ہے اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ جسے حجاب کہتے ہیں حجاب حفاظت کا تعویذ یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں وہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو بیمار کرنے کے لیے مارنے کے لیے یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے تو جب حفاظت کرتے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنے بڑھا دیتا ہے اور یہ حفاظت کس چیز سے چھری سے تلوار سے تیر سے بندوق سے بندوق کی گولی سے بھی اور دوسرا ڈسٹینس کتنی تک تمہیں چاہیے کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو باہر ہی کریں گے باہر حفاظت نہیں ہوگی جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا مثال کے طور پہ اور اس میں لکھتے ہیں توئے نمبر ایک توئے نمبر دو تو نمبر تین تو نمبر دس یہ توئے نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے باہر نہیں ہو سکتی تو نمبر دو یا تو اکول اکول ٹو ٹو دو یعنی دو اسکوائر میٹر دس دس اسکوائر میٹر بیس یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ طویز خریدے ہیں ملین بلّہ اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے برا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے یہ ایک شیخ ان کا نام ہے حامد آدم حامد آدم یہ وہ شخص ہے جس نے سترہ سال جادو کیا ہے سترہ سال اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے قطب اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں اور یہ سودان کا قطب تھا اور سودان میں صرف چار قطب ہیں شمالی جنوبی مشرق مغربی یہ مشرقی قطب تھا وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے تو میں مشرقی قطب تھا میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا میں وہ شخص تھا وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کو جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسوبی ہے اور اس نے میرے قبضے میں دو سو چھیاسی جن دیے ہوئے تھے یہ اس کے اعترافات ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں بارہ کرامتے ہیں بارہ وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے جس جو بارہ کرامتوں کا مالک ہے اور جو کم سے کم کرامت تھی میری وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا کیسے کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا جس مسجد میں میں جاتا تھا میں قطب تھا سب سے بڑا ہی تھا تو مجھے امام بناتے تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے کہتے امام صاحب دیکھیں یہی میں حراب یہی تو قبلہ ہے کہتے غلط میں بتا تو قبلہ کون سا ہے کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا میں نے کہا سنو ایسے دستک دی میں نے ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے کہتے کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں اس طرف اشارہ کیا میں کہ دیکھو تمہارا قبل یہاں پہ آ گیا ہے میں نے نماز لوگ پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی یہ کم سے کم میرا کرامت تھی باقی گیارہ میں بتاتے نہیں کون سی تھی ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے اب وہ شخص کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے وہ شخص کہتا ہے اب وہ دیا ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو اس کا مشن ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے افریقہ انڈیا اور پاکستان مصر یہ چار جو بڑے ملک جگہ ہیں یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے اور عراق اور شام بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں ایک مسجد میں میں گیا وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی اور میں نے کہا یہ شرک ہے اس طریقے سے ہم کرتے ہیں ہم کرتے کیا کرتے تھے کوئی جانتے تھے نا قطب تھا اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا تو یہ غلط تھا اس طریقے سے میں نے اپنا درس جب تھوڑی سی میں نے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ تم وہاں بھی ہو فلان فلان اور گالیاں دی اس نے اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے تم کہتے ہو یہ باطل ہے دیکھو اس کا کہتے اتنی بڑی چھری تھی لمبے چورے ان کے چورے بھی بہت بڑے ہوتے ہمارے چورے چھوٹی نہیں ہوتی اتنی بڑے اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے یہ باطل ہے یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس میں کوئی ضرب نہیں لگ رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا چورا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو اور بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ تم وہاں بھی ہو اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا سب انہیں کے تھے ویسے تھے سارے تو جب اسے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ حق ہے جو وہ کر رہے وہ حق ہے تو جب وہ میرے قریب آ رہا میں بیٹھا رہا سکون سے مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے مرنا تو ویسے ایک دن کیا فرق پڑتا ہے جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے <laughs> بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کے ہاتھ کو پکڑے انہی میں سے کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے اور اگر ثابت نہ کرے اسے اسے قتل کر دینا ہم تمہارے ساتھ ہیں شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا کہتے ہیں لیکن میری یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ گوشت کیوں لے کے آؤں تم بھی تو جادو کرنا چاہوں کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تم تو مر جاؤ گے تو میں تمہارا خیر خاؤ تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں تو گوشت لے آؤ گوشت کو مارتے ہیں دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی اور پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ اس کو بلایا اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے اب میں بھول گیا کہ تویز اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا یہ میں بھول گیا ہوں بہرحال تو اس اس اس نے کہا کو کو چھڑا مارو کہتے اس کو چھڑا مارا کچھ نہ ہوا اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو کیسے آواز آتی ہے چر چر کے آواز آتی ہے ویسے گوشت کا ٹکڑا شروع سے نہیں کٹ رہا کہتے میں نے کہا اس پہ فائر کرو کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے گولی پار نہیں ہو رہی ہے دیکھو کوئی ہے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھنے والے میں کچھ نہیں کرتا تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید کہتے قرآن مجید لے کے آؤ ان کو بٹھا دیا ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو دوسرے کو کہا سورت عصفات شروع سے پڑھو تیسرے کو کہا سورت دخان شروع سے پڑھو اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے اقرار کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤں اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں انصاف ہے کہتے ٹھیک ہے اب تیرا شروع کی ہے قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں کہ اصلا تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے لوگ اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کاٹے گا کون جس نے قتل کر رہا ہے جس کو غصہ ہے کوئی اور شخص نہیں کہ میں نے اشارہ کیا آپ کاٹو اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کے ہو گئے چار ٹکڑے کٹ گیا پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو تم گولی مارو اس نے چار فائر کیے چاروں کے چاروں اندر لگے پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ رک گئے میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا عقل کی بات ہے نا تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے میرا منہ تو کھلا میں نے کچھ نہیں کیا اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے باقی کچھ نہیں کیا میں نے تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں کہتے ہیں دین کا حصہ ہے کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا ختم ہونا چاہیے تھا جیسے دگنا ہونا چاہیے تھا تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گوئے نے اثر کیسے کیا کہتے دیکھو ابھی جب قرآن جی کی قرت ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں وہ چاقو کے اثر کو اور گولی کے اثر کو روکتے ہیں اب تم اسے کاٹو نہیں کٹے گا کتنے ابھی کاٹتے ہیں پھر کاٹا پھر نہیں کٹتا کوشش کر کر کے تھک گئے پھر وہی حالت فائر کے فائر بھی نہ لگے کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا تم لوگ انتخاب کرو تم لوگوں میں سے جو تین قرآن جی پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے تین اور لوگ آئے پھر قرآن کی تلاوت کی موزن وہی تھا کیونکہ وہ رات موزن تھا اس نے اذان دی پھر کاٹا پھر کٹ گیا پھر گولی ماری پھر گولی نے اثر کیا اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کیے کہ یہ واقعی حق ہے اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا یہ پتا چل گیا وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے مجھے تعویذ دو میں اس کو کھولتا ہوں کھولتا ہوں میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا پورا لکھا ہوگا شاید اور درو شریف بھی ہوگا ہو سکتا ہے نمبر تین قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی لیکن یا زیادہ یا کم کمی ہوگی حروف کی نمبر چار نجاست سے لکھی ہوگی نمبر پانچ کوئی نمبر ہوں گے نمبر چھ کوئی ڈبے یا کوئی اسکوئر یا سرکل بنے ہوں گے تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی میں نے دیکھا نہیں ابھی لیکن اس کے اندر ہی ضرور ہوگا میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں اس سے تم کھولتے ہو تو پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے ایک ہزار سیوا وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کمیرون میں اس کا نام سیوا ہے اور ایک ہزار سیوا اکول ٹو ڈیڑھ ملین ریال سوڈانی جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے یعنی کہ ثابت ہوا اس میں جو ہے وہ قرآن جیت کی آئے تھے اور حق ہے سارا کچھ تو میں تمہیں دگنی دگنا پیسہ دوں گا دو ہزار سیوا دوں گا تمہیں اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کہتے بات تو انصاف کی ہے کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو انہیں پڑھنا شروع کیا میں نے کھولنا شروع کیا کہتے میں نے کھول لیا اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے ہمارے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں یہ آٹھ کیسٹیں ہیں یہ آٹھ کیسٹیں عربی میں ہیں ساری ابھی تک آٹھ ہی پہنچی ہیں جدہ میں تو اس میں تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں دکھا بھی رہا ہے آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے وہ دکھا بھی رہے دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا اس کے اندر دو یا تین تعویذ تھے ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود پورا درود لکھا ہوا ہے اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے بعد لکھا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہے ان آتینا کل کو ان آتینا کل کو پھر لکھا ہے ان رأيت احد عشر کو پھر لکھا ہے ان زین سما دنیا بزینت الکو بس اور اس کے نیچے لکھا ہے فس یکفی ککفہم یہ لکھا تھا اس کے اندر اور اس کے اندر اسکوئر مربع بنا ہوا تھا اس میں کوئی غلطی ہے عام جاہلوں لوگ کیا کہیں لکھا تو قرآن ہے اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو اس کے اندر بدایت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں نمبر دو جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے نمبر تین یا محمد یا محمد شرک ہے نمبر چار ان کل کو یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں اصل کیا ہے کو سر تو کو کیا ہے اللہ نے کو فرمائے نعوذ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کو کیا ہے عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانا کو کہتے ہیں کئی کیا ہوتے ہیں کئی آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا اس کو کئی کہتے ہیں نعوذ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے وسلم کو آگ دی ہے نعوذ باللہ دیکھیں دیکھیں کفر دیکھیں ان عطا احد عشر کو اور سمجھ میں زینت کو یہ کو زینت ہے سبحان اللہ اور پھر فس یکفی کا اللہ یہ کیا ہے اصل آیت کیا سور بقرہ کی فس یکفی کہم اللہ اللہ تعالیٰ کافی ان کو یہاں پر زیادتی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے گنجائش نہیں اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے نبی کے لیے بھی جائز نہیں پتا پتہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا بدل بَدِّلْهُمْ جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی لوگوں کافروں پر ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگے وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ اس کو یہ اس میں تبدیلی کوئی پیدا کر دو ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو کچھ تبدیلی کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار علیہ وسلم کی زبانی کل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء نفسی میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی اس میں کوئی تبدیلی کروں قرآن مجید میں ان اتبع میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے ان عذاب عظیم میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے میں ڈرتا ہوں تو نبی کے لیے جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہے قول حطہ تم کہو بیت مقصد میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے جھکے ہوئے سجدہ کی حالت میں اور زبان سے کہو حطہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے معاف کر دے لوگوں نے کیا کہا ہنپا نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے ہزم کیا گیا ہے تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی ہرگز نہیں یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر اثر کرتے ہیں اپنے وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں جو حفاظت کے جو تعویز ہیں یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے آپ کو تعجب ہو اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے ایک کو میں نے کھولا اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا صرف پتھر تھا کاس میں لپٹا ہوا دوسرا میں نے کھولا تھا اس میں مٹی تھی تیسرا کھولا تھا اخبار کا ٹکڑا تھا چوتھا کھولا تھا شادی کی انویٹیشن پہ کچھ لکھا ہوا تھا کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھی کے لید کا ٹکڑا تھا گدھی کے لید ہے نا اس کا ٹکڑا تھا کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی یہ یعنی شرکیات اور بدایت سے میں الگ بات کروں یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے کوئی ہے اور سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا کیا مرو گے نہیں ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو مرنے کے بعد کیا وہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے امتحان ہے حفاظت تو لکھے تھی لوہے محفوظ میں تمہارے لیے تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے وہی راستہ حفاظت کراتا ہے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے وقت نہیں ہے اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ جاد اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی وہ جادوگر کیسے بنا تھا اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اور قطب کیسے بنا سودان کا اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے اس کے کون سے اسٹیپ ہیں جادو بننے کے اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں میں فہم سال ہے کہ توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر اور سلف صاحب روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے سبحان رب رب العزت عم یسفون وسلم الحمد اللہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين